ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد بے شمار درود سلام نازن و ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف رحمت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے معزز حاضرین اور اسلامی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور اس کی علامت ہے آپ کی اتباع کرنا آپ کی اطاعت کرنا آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا جن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا یہ اس کی علامت اور پہچان ہے جیسے دودھ کی علامت یہ ہے کہ وہ سفید ہو کالی چیز کو دودھ نہیں کہہ سکتے اسی طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان آپ کے اطاعت اور پیروی کرنا یہ ضابطہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر بول انکن تم تو حب اللہ آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فتبعونی میری تباہ کرو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پر چلو یا غفیر لکم دونوں کیا فائدہ ہے اس کا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا واللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم ہے معاف کرنے والا اور مہربان اور رحم دل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعابطہ اور رسول جو قرآن و سنت کے اندر پیش کیا گیا وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا لعم واحد و اکون احبا علیہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون والدی جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اس کے ماں باپ سے دنیا جہان کے تمام لوگوں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کی کیا پہچان ہے اس کی پہچان وہی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی تباہ کرنا اور پیروی کرنا جو دین اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دیا ہے اس دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جانا یہی آپ سے محبت کی پہچان ہے یہی آپ سے محبت کا کی علامت ہے جو یہ علامت جس کے اندر پائے جائے وہ مومن ہے اور جس کے اندر یہ علامت نہ پائی جائے اگر وہ اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل نہیں کرتا آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے بدعت اور خرافات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی معاشیت اور نافرمانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ضابطہ اس کے اندر کم ہے جتنا زیادہ دین سے دور ہوگا اتنا زیادہ ضابطہ اس کے اندر کم پایا جائے گا آج اس ضابطے کو ہم اپنے سامنے رکھیں اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم جائزہ لیں کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا کیا حال ہے آج ہمارے مسلم معاشرے میں جہاں بہت ساری بدعات نے جڑ پکڑ لیا ہے انہیں میں سے ایک بدعات ہے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو آپ کی ولادت کے نام پر جشن منانا آپ کی ولادت کے نام پر جشن منانا جلوس کرنا اور قوالیاں پڑھنا اور اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نب سے نفیس شریک ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں باقاعدہ جشن آمد رسول بنایا جاتا ہے اور لوگ جب میلاد کر رہے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اس لیے سارے کے سارے لوگ استقبال میں اور آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں یہ ضابطہ اگر آپ مومن ہونے کا اور مسلمان ہونے کا اگر اس ضابطے کو آپ مانیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ ضابطے پر نہ صحابہ پورا اترے تھے نہ ام کرام تھے نہ جب تک یہ بدعت نہیں ایجاد کی گئی تھی اس وقت تک کے سارے مسلمان اس ضابطے کے اوپر پورا نہیں اتریں گے کیونکہ ایسی چیز ہے جو بعد کے اندر ایجاد کی گئی پانچ سو صدیوں تک دنیا اس چیز سے ناواقف تھی پانچ سو صدیوں سے پہلے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں ہمارے جو علماء گزرے ہیں مشتحدین گزرے ہیں فقہ اور محدثین گزرے ہیں ان کی تاریخ ان کی کتابوں کے اندر اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو ان کا کوئی قول نظر نہیں آئے گا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اس زمانے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی لہذا یہ ضابطہ جو بعد میں ایجاد کیا گیا ظاہر بات ہے وہ ضابطہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے اور وہ ضابطہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ضابطے کے سراسر خلاف ہے لہذا یہ ضابطہ کبھی محبت کا معیار نہیں ہو سکتا ورنہ صحابہ کرام بھی ضابطے پر پورے نہیں اتریں گے تابعین نہیں اتریں گے طب تعبین نہیں اتریں گے پانچ صدیوں تک جو مسلمان تھے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بندے تھے وہ سارے کے سارے ضابطے کے اوپر پورے نہیں اتریں گے ظاہر بات ہے صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں ہمارے لیے محبت میں معیار ہیں ہمارے لیے ایمان کے اندر معیار ہیں اللہ رب العالمین فرمایا بہن آمن بے نہ آمن تم بھی تدو اے لوگوں سن لو کان کھول کر کے اگر تم ایمان لے کر کے آؤ گے جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے گے آئے تھے تب تمہیں ہدایت ملے گی تب تمہیں صحیح راستہ ملے گا صحابہ معیار ہیں ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہیں محبت کا معیار ہیں ایمان کا معیار ہیں لہذا اگر یہ ضابطہ طے کر لیا جائے جو آج ضابطہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جو جشن رسول منائے جو رسول پر جلسے جلوس کرے اور جو رسول پر ہر خرافات کرے وہی پکا اور سچا مسلمان ہے وہی محبت کی علامت اور پہچان ہے تو میرے بھائی ہمیں کہنا پڑے گا کہ تمام صحابہ تمام تابعین اور تمام لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترے تھے جبکہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی سرٹیفکیٹ دیا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا اور کہا کہ اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی ان کے راستے پر چلو گے تمہیں جنت ملے گی جس راستے پر چل کر کے وہ جنت کے جا فضا کے حقدار بنے انہی راستے پر چل کر کے تمہیں بھی جنت کی بشارت ملے گی لہذا یہ ضابطہ جو لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ ضابطہ قطان صحیح نہیں ہے وہ سراسر غلط ہے کیونکہ وہ جو تھے ہم سے ایمان میں اعلیٰ تھے ہم سے اللہ کے سر سے محبت میں اعلیٰ اور عرفہ تھے اللہ اللہ کے سر کی زبان مبارک سے کوئی بات پوری نہیں ہوتی تھی اور صحابہ کرام اللہ کے سر کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے گھر بار چھوڑ چھوڑ دیا دیا وطن بیویوں کو چھوڑ دیا اور دولت چھوڑ دی سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے سر کے ایک حکم آیا اے لوگوں مکہ چھوڑ کر کے سب کو مدینہ چلنا ہے سارے لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے سب کچھ اپنی قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی لہذا ان کا وہی جو ایمان ہے ان کا جو ضابطہ اللہ نے قرآن کریم کے درمیان فرمایا وہی ہمارے لیے معیار ہے میرے بھائیوں لہذا یہ معیار جو آج بنا لیا گیا معیار سراسر باطل اور پھر دین اللہ رب العامین نے مکمل کر دیا علیم اکمل تلکم دین حکم دین کامل ہو گیا ہے اللہ رب العامین دین اپنے نبی کو جو دیا کامل دین دیا اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا لہذا دین کے اندر کسی نئی چیز گنجائش نہیں ہے کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے نئی چیز ہی کو بدات کہا جاتا ہے اللہ کے سر حدیث ہے صافی امر نادہ ماں لئی نو فوارت دوں جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز بھی پیدا کی وہ محدود ہے فاوارت دوں جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے وہ مردود ہے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے جب دین اللہ نے مکمل کر دیا جو چیزیں ہمارے نبی کے زمانے میں تھیں وہی قیامت تک رہیں گی اس میں نئی چیز اگر اضافہ کی جائے گی تو دین کا حکم یہ ہوگا کہ وہ بدعت ہوگا اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ختم جائز نہیں ہوگا یہ بدعت ہے میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں ہمارے نبی نے تین صدیوں کی تعریف فرمائی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے ان تین صدیوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی پانچویں صدی کے بعد مصر کے اندر جب عبیدیوں کی حکومت آتی ہے ان لوگوں نے یہ چیز کو ایجاد کیا اور شروع شروع میں چھ طرح کی بدعتیں ایجاد کی گئی تھی میلاد اللہ کے رسول کی جشن ولادت ولادت پر حضرت علی کی ولادت پر فاطمہ کی ولادت پر حسن کی ولادت پر حسین کی ولادت پر اور جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کی ولادت یا جس دن اسے تخت ملتی تھی حکومت ملتا تھا حکومت ملتی تھی اس دن کو جشن منایا جاتا تھا آپ ذرا غور کیجئے یہ چھ چیزیں ایجاد کی گئی شروع شروع میں عبیدیوں نے ایجاد کیا تھا چھ طرح کے جشن باقاعدہ بنائے جاتے تھے آپ غور کر لیجئے یہ چھ طرح کے جشن جو منائے جاتے تھے اس کے ایجاد کرنے والے کون تھے یہ روافظ تھے جو دشمنان صحابہ تھے اسی لیے انہوں نے ابو بکر کی ولادت پر جشن نہیں منایا ہست عمر کی ولادت پر جشن نہیں بنایا ہست عثمان کی ولادت پر جشن نہیں بنایا اور جو دیگر اشر مبشرہ ہیں اور صحابۂ کرام ان کی ولادت پر جشن نہیں بنایا منایا تو علی کی ولادت پر فاطمہ کی ولادت پر حسن و حسین کی ولادت پر یہ یہ بھی غلط تھا دین کے اندر لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ایجاد کرنے والے رافضی ہیں اور یہ شیعہ ہیں اور اس طریقے سے جو صحابہ کے قرآن کے اور حدیث کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو رائج کیا تھا اس لیے ان لوگوں پر باقاعدہ ان لوگوں نے جشن شروع کیا ان میں سے آج بھی ساری چیزیں آپ دیکھیں جو وہ ممالک جہاں ہیں وہ باقاعدہ آج بھی ان تمام چیزوں پر جشن مناتے ہیں لہذا میرے بھائیوں اس چیز کا آپ غور کیجیے گا کہ ہمارے سنی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے جو صحابہ کے دشمن تھے انہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے اس کو رائج کیا دنیا کے اندر اور ساتویں صدی ہجری کے اندر تو بہت زیادہ اس پر زور ہو گیا اور اس طریقے سے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جانے لگے اور اپنے عروج کو پہنچا اس کے بعد پھر بڑے بڑے شریک سلما پیدا ہوئے جنہوں نے اس پر باقاعدہ رد کیا اس کی تردید کی اور کچھ ایسے خلفا حکمراں بھی آئے جنہوں نے آ کر کے اس کو بعد میں ختم کیا الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ پانچویں صدی جب مصر کے اندر عبیدیوں کی حکومت آتی ہے جو رافضی تھے باطری تھے باطنی اور رافضی تھے جب ان کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر مسلم معاشرے کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے اکثر بدعتوں کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے قبر سے متعلق بدعتیں ہیں قبر کو پختہ کرنا قبر کا طباع کرنا قبر کا پر چراغا کرنا قبروں پر سجدے کرنا قبروں پر جا کر کے جو ہے وہاں رکو اور نظارے پیش کرنا اور قبروں کو پختہ کرنا یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں آج وہیں سے آئی ہوئی ہیں عید ملاد النبی شب برات اور اس طریقے سے اور اور بھی بہت ساری بدعت اگر دیکھیں گے تو اس کے بدعت کرنے والے یہی لوگ ہیں اور اس طریقے سے سنی مسلمانوں کے اندر باقاعدہ اس کو انہوں نے اللہ کے سر کی محبت اور عقیدت کے نام پر اس چیز کو دنیا ان کے اندر رائج کیا تو یہ جو چیز ہے میرے بھائیوں یہ ان لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور یہ بعد میں اسلام کی تکمیل کے بعد یہ چیز پیدا کی گئی ہے اور پھر ہمارے نبی کی زندگی میرے بھائیوں ہجرت کا واقعہ صاحب کرام نے آپ کی زندگی میں ہجرت کے واقعے کو سب سے بڑا واقعہ سمجھا کیونکہ ہجرت کے واقعے صلی اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دنیا کے اندر احساط فرمائی اور وہ دین اسلام جس کا نام لینا بھی مکے کے اندر جرم ہوا کرتا تھا پھانسی ہوا کرتی تھی قتل کر دیا جاتا تھا انہیں مارا اور ستایا جاتا تھا وہی اسلام مکے کی گلیوں سے نکل کر کے جب مدینے کے اندر پہنچتا پوری دنیا کے اندر اللہ نے اسلام کی شاید فرمائی صحابہ کے برت اللہ کے فضل و کرم سے لہذا جب اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالنے کی بات آئی عمر فاروق نے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو منتخب کیا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے سر کی ہجرت کی تاریخ کہا تھا کہ جس دن انہوں نے ہجرت کیا تھا اسی کو اپنا اسلامی شعر بنایا جائے اسلامی سال بنایا جائے اور اسی کو منتخب کیا گیا صحابہ کی نظر پڑی تو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے پر نظر پڑی کیونکہ ہجرت کے واقعے میں اصل اسلام کی شاد ہجرت سے مرحون منت ہے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت دنیا کے اندر پہنچنا اصل ہجرت ہی کے مرحون منت ہے اس لیے صاحب کرام نے آپ کی زندگی کے کسی اور واقعے کو منتخب نہیں کیا ہجرت کے واقعے کو منتخب کیا اس لیے ہمارے ہمارا سال ہجری سال کہلاتا ہے لہذا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا واقعہ تھا اسی طریقے سے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا وہ بھی آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے میرے بھائی مکہ کے مشرقین بھی اللہ کے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے آپ کی ولادت کی تعریف کیا کرتے تھے سب مانتے تھے لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا جب آپ محمد رسول اللہ بنے انہوں نے انکار کر دیا صلی حدیبیہ کا واقعہ یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو ہمارے نبی نے جب عہد کیا تو محمد رسول اللہ لکھا کہ میں جو صلح کر رہا ہوں محمد رسول اللہ لکھا تو فار مشرقین نے کہا تھا اگر آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں اور انہوں نے اصرار کیا اور ہمارے نبی نے اپنا نام محمد محمد رسول اللہ کے جائے محمد بن عبداللہ لکھا کہ محمد بن عبداللہ نہ مانو تم تم نہ مانو ہمیں اللہ کا رسول لیکن میں اللہ تعالیٰ کا آخر رسول ہوں میں رہوں گا کہ اور میری رسالت اور رہے گی لہذا آپ نے محمد بن عبداللہ لکھا تو آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول اور نبوت رسالت اور نبوت فرمائی وہ بھی آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے محمد بن عبداللہ تو مکہ کے مشرقین بھی مانتے تھے جب آپ محمد رسول اللہ نبوت کا اعلان کیا وہ لوگ جو آپ کے آپ جو آپ کے راستوں میں پھول بچھایا کرتے تھے وہ آپ کی جان دشمن بن گئے وہ لوگ جو آپ کی قسمیں کھایا کرتے تھے وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے مکہ میں رہنا آپ کے لیے دوبھر کر دیا مکہ جاننے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے پر آپ کے قدر کے پہ ہو گئے سازش کی آپ کو کتنی تکلیف پہنچائی آپ کے صحابہ کو کتنی تکلیف پہنچائی دو دو مرتبہ آپ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا مکہ سے لوگ ہمیشہ گئے اور پھر آخر میں مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو لہذا محمد بن عبداللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے آج بھی اگر اللہ کے رسول کیا کہ اخلاق کو ہم مانے لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہ مانے یہ معیار نہیں میرے بھائی ہو معیار وہ ہے جو اللہ رب الامی نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا اور پھر یہ جو تاریخ ہے میرے بھائیو تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے ہمارے بیچ اگر محبت ہے تو پیر کے دن روزہ رکھیے پیر کے دن روزہ رکھنا یہ ہمارے بیچ سے محبت کی پہچان ہے پیر مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے پانچ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے پانچ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن چار مرتبہ تو ہر مہینے کے اندر پیر آتا ہے ہمارے بیچ سے پوچھا گیا پیر کے بارے میں کہا اس دن اللہ رب الامین اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن عامہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا لہذا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن امال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اس لیے پیر جمعرات کو انسان روزہ رکھتا ہمارے نبی کی سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا اگر نبی کی محبت ہوگی تو انسان پیر کو روزہ رکھے گا اور پیر مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے اور ربی الاول کی بارہ تاریخ سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے لہٰذا آپ اندازہ کر لیجئے کہ محبت کا ضابطہ کون سا صحیح ہے وہ ضابطہ جو نبی نے کیا نبی نے لوگوں کو دیا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے لہذا پیر کو روزہ رکھا جاؤ یاد رکھیے پیر کو روزہ رکھ کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جس دن میری ولادت ہوئی ہے سب کچھ ہو سکتا لیکن عید نہیں بن سکتا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے عید اور بقرعید کو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا حرام ہے شریعت کے اندر ہمارے نبی نے پیدائش کے دن روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارا ہماری ولادت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری ولادت کا دن عید کا دن نہیں بن سکتا کیوں اس لیے کہ میں نے عید کے دن روزہ رکھا میں نے اپنی ولادت کے موقع پر لہذا روزہ عید کے دن رکھنا منع ہے آج لوگ عید ملاد النبی کے نام دیتے ہیں اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں میرے بھائیوں ایک عید الفطر ہے جو رمضان میں آتی ہے اور ایک عید البقید بقید ہے جو دلحجہ کے اندر آتی ہے باقی اور کوئی عید نہیں ہے ہاں ایک عید ہے تیسری عید جو جمعہ کا دن ہے جو ہفتہ واری عید ہے جس کا انسان اہتمام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے خطبہ سنتا ہے اور اس طریقے سے سورہ کی تلاوت کرتا ہے یہ دن بھی پورے سال میں پورے ہفتے کا سب سے بہترین پورے سال کا دن ہے جس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور یہ سب سے عظیم دن ہے جس دن سورج شروع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس لیے عید النبی کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں میرے بھائی اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ تو آپ کے وفات کی تاریخ آپ لوگوں میں جو عمر رسیدہ ہوں گے جن کی عمر پچاس سال کے آس پاس ہوگی چالیس سال کے آس پاس ہوگی انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں جنگلیاں بنائی جاتی تھی بارہ وفات لکھا جاتا تھا اس کے اندر آج بھی کیلنڈروں کے اندر بارہ وفات لکھا جاتا ہے پرانے جو کیلنڈر آپ دیکھیں گے اب تو کیا نام ہے بارہ وفات کے بجائے عید ملاد النبی لکھا جاتا پہلے بارہ وفات لکھا جاتا تھا ہمارے نبی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں نوٹ کر لیجیے میری بات کو ہمارے نبی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے نبو نبی الاول کی بارہ تاریخ ہمارے نبی وفات ہوئی اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے تمام علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی کو وفات ربی الاول کی بارہ تاریخ ہوتی ہے لیکن آپ کی ولادت میں اختلاف ہے آپ کی ولادت میں بہت سارے علماء کہتے ہیں دو تاریخ کو ہوئی بہت سارے علماء جمہور علماء یا محققین علماء محققین علماء کی بات کر لیجئے بڑے بڑے علماء علامہ شبری نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے سیرت النبی کے اندر کی ہمارے نبی ولادت ربی الاول کی نو تاریخ ہوئی سیرت النبی اپنے موضوع پر بہت اہم ترین کتاب علامہ صف الرحمٰن مبارک پوری جس کتاب کو جب سیرت کا مقابلہ ہوا پوری دنیا کے اندر پہلا انعام دیا گیا تھا انہوں نے اسی بات کو راز قرار دیا ہے کہ ربی الاول کی نو تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ جب اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے وفات مانوی کی بارہ تاریخ کو ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ جس کی وفات پر سب کا اتفاق ہے اسی دن آپ تاریخ اللہ کے سر کی اولاد پر جشن کیوں مناتے ہیں کہ ہمارے نبی کی وفات پر جشن تو نہیں ہے یہ نہ عزب اللہ ذالب انجانے میں انسانی سریقے سے حرکت کر رہا ہمارے یہاں اگر کسی کی شادی ہو کوئی خوشی کا پیغام ہو خوشی کا مقام ہو اگر اس کے گھر میں کسی کو فات ہو جائے خاندان میں کسی کو فات ہو جائے اپنی اس خوشی کے موقع کو اور اس خوشی کے اس خوشی کی تقریب کو ملتوی کر دے گا اسے چھوڑ دے گا بعد میں تاریخ طے کرے گا کسی کی شادی طے ہو جائے اور اسی خاندان میں کسی کو فات ہو جائے اس تاریخ کو ملتوی کر دے گا کہ آج شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ کیونکہ آج کے دن ہمارے گھر کے اندر فات ہو گئی ہے یا ہمارے خاندان میں فات ہو گئی لہذا شادی کی تاریخ آگے طے کی جاتی ہے اسی تاریخ کو مانوی کی ولادت ہوئی مان لیجیے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو مانوی کی ولادت ہوئی ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اسی تاریخ کو ولادت ہوئی اسی تاریخ ہمارے نبی کو وفات کی بھی تاریخ ہے اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ تم کس وجہ سے کرتے ہو اللہ کے سر کی ولادت پر خوشی مناتے ہو جشن یا وفات پر جشن مناتے ہو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا میرے اور پھر غیر مسلموں کی تقلید ہے یہود یہود و نصارہ جشن مناتے ہیں اور کیا نام کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اس طریقے سے جتنی بھی قومیں ہیں غیر اقوام اور اس طریقے سے کفار اور مشرقین وہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے گزرے ہیں بڑے بڑے لوگ ان کی ولادت پر وہ لوگ باقاعدہ جشن مناتے ہیں وہ لوگ جشن مناتے ہیں اس لیے میرے بھائیو یہ چیز بھی ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور یہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان یہ قطع نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے سر کی ولادت پر جشن منانا ایک دوسرے کا نام دینا جلسے جلوس کرنا یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں بدعت اور خرافات ہیں یہ ہمارے بھی سے محبت کی پہچان نہیں ہے ہمارے بھی سے محبت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے یہ باتیں میں اس لیے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں الحمد للہ اس ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا ہے یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو بتائیں دین کے اندر بالکل صحیح نہیں ہے یہ محبت کی پہچان نہیں ہے کہ ہم پورے سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لیں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن گئے یہ محبت کا ضابطہ قطار ہرگز نہیں ہے اس لیے اپنے گھر والوں کو بتائیں اپنے رشتے داروں کو بتائیں جو لوگ اس کے اندر ملوث ان کو بتائیں آپ کی ذمہ داری ہے کل کم رائے کل لوکون رائے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی نگہ بان ہے ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال کیا جائے گا آپ کے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو دیندار چھوڑ کر کے جائیں بجائے اس کے ہم ان کو مالدار چھوڑ کر کے جائیں سب سے بڑا سب سے بڑا فائدہ بچوں کا دینداری کا فائدہ ہوگا دین اور توحید انہیں سکھائیے سنت انہیں سکھائیے بدعت اور خرافات اور جو شرکیہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی مذمت ان کو بتائیں اور ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں تب جا کر کے آپ نے بچوں کی دینی تربیت کر سکیں گے آپ کے جو ماتحت کے لوگ ہیں ان کا حق ادا کر سکیں گے اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں آپ کو لوگوں کے سامنے بتائی جاتی ہیں کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمیں کوئی حق بات ملے اس کو لیں اور دوستوں تک پہنچائیں ابھی آپ جائیں گے جبیل کے اندر کوئی کوئی مان لیجیے کوئی دکان ہے کلیئرنس لگا ہوا وہاں پر دکان ٹوٹ رہی ہے سو ریال کا سامان دس بیس پچاس ریال میں ملتا ہے اپنے ساتھیوں کو پھر کر کے بتاؤ گے کہ آ جاؤ فلاں دکان ٹوٹ رہی ہے سامان بہت سستا ہے سامان بہت سستا کر کے لے لو میرے بھائی اس سے زیادہ حق بنتا ہے اپنے بھائیوں کو گھر والوں کو دین کی باتیں بتائیں انہیں جہنم کے راستے سے بچائیں شیطان کے راستے سے بچائیں بدعت و خرافات کے راستے سے ان کو بچائیں ان کا زیادہ حق ہمارے اوپر بنتا ہے بجائے اس کے کہ دنیا کا حق سے زیادہ بڑا حق دین کا حق ان کا ہمارے اوپر ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں جو حق میں لوگ وہ سیلے اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں ہر بات کو سمجھنے کی توفیق نہ اللہ البراہین ہمیں حق پر قائم رکھے اللہ اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ رب ہمیں بدعت اور خرافات سے بچائے بدعت میرے بھائی جہنم کے اندر لے جانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے جہنم کے اندر لے جانے والی گمراہی یہ چھوٹی بدعت نہیں ہے اور کسی بدعت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی بدتوں ہی سے بڑی بدتیں جنم لیتی ہیں کبھی انسان چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے انسان بڑا گناہ کرنا بیٹھ جاتا ہے اسے کبھی انسان کسی بدات کو یا آپ یہ دیکھیں کس کی مخالفت ہو رہی کس کی نافرمانی ہو رہی اللہ کے کی مخالفت ہو رہی کتنی بڑی ذات اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے ہم آپ کو وہی مقام دے دیں جو اللہ نے آپ کو مقام دیا جو نبی نے اپنا مقام حدیثوں کے اندر بیان کیا آپ کو اس مقام سے اونچا کر دینا میرے بھائیوں یہ کیا ہے آپ کی شان میں گستاخی ہے اور اس طریقے سے آپ کی شام غلو ہے نبوت کے بعد اگر کوئی مقام منتب بچتا ہے الوحیت کا مقام بچتا ہے اس لیے اللہ کے سر کو جو مقام ملا اس مقام سے کوئی انسان آگے جا نہیں سکتا کسی بشر کے لیے اسے اونچا مقام نہیں مل سکتا جتنا اونچا مقام ہو سکتا تھا اللہ رب نبل نبی کو دے دیا آج یہ جو عید ملاد النبی مناتے ہیں ہمارے بھی شان میں اسی گستاخیاں ایسا غلو کرتے ہیں کہ انہیں لا کر کے اللہ کا مقام دے دیتے ہیں وہ رب کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں وہی جو عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ بن کر اس طرح کے شعر بھی پڑے جاتے ہیں میرے بھائیوں جو سراسر غلو اور حرام اور ناجائز اور شرکیہ شعر ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اللہ نے آپ کو نبی بنایا وہ کانا فض اللہ علیہ کا کبیرہ اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے اللہ کے فضل سے آپ کے مقام مرتبہ ملا اس لیے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور حق اللہ کا اس کے بعد نبی کا حق ہے لہذا نبی کے مرتبے کو پہچانیے نبی سے محبت کی پہچان آپ کی شان میں غلو کرنا نہیں بلکہ نبی سے محبت کی پہچان آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس پر زندگی گزارنا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ سنائے علیکم بے سنتی میری سنتوں کو لادم پکڑو وہ سنت الخلفائے راجدین خلفائے راجدین کی سنتوں کو لادم پکڑو خلفائے راجدین نے کیا کبھی کیا صحابہ نے ابو بکر عمر علی عثمان عزی بڑے بڑے صحابہ تابعین گزر گئے کیا کبھی انہوں نے اس طرح کے کام کیا آپ ان کی پوری تاریخ پر ڈالیے کرام کی تاریخ پر ڈالیے کبھی آپ کو یہ چیز ان کے نہیں ملیں گی لہٰذا میرے اسے آپ اس, اس کو چھوڑیں ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں اگر سنتوں پر انسان عمل کر لے اس کے لیے کافی ہے بدعت کے انسان کو قطان ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ یا کم بار ذکل حکیم ان نے جواب الکی ملک الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا إلا الظالمين وأشهد وأشهد الله إله وحده لا شريك له أن عبده ورسوله صلوات عليه وعلى وعلى ومن اهتدى واستنى بسنته الى يوم الدين بعد يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون